الله والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محمد عبدنی خاهم خدارا خدا رام خدایا تو اس کے مصفار ایمان مائی تا کے خارا اسلام امام محبت آل محمد است بزرگان ملت دوستو رجیت اللہ تبارک و تعالی رولا شریق اللہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو کلمات حق کا سمجھنے کی توفیق عطا کرے دوستو یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی خرچ غیر رضا الہی ہے دین کی تبلیغ مستقل فریضہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور سرور کائنات فاخر موجودات ممبئی فلوزات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا کہیں اور برائی سے روکیں قریب مرد بی بی دین کے لیے محنت کرے کہ ہر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت اور سنت آئے میرے پیارے ابھی تو اصل چیز دین ہے دنیا دنیاوی ساز و سامان دنیاوی ایش و آرام عارضی ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہان مسافر خانہ ہے چند دنوں کے بعد ہر انسان اس مقام سے جا رہا ہے وہ انسان خوش بخت ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں آخرت کے لیے بنا رہے ہیں حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ کے دین کے لیے محنت کی آپ حضرات نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کئی سو نبی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے شہید ہو گئے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا تکالیف مصائب و آلام برداشت کیے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جناب رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین انصار سردیت سیافکان رسول نے وطن چھوڑا اموال چھوڑے ہر قسم کی تکلیف برداشت کی اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کیا اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے ہر آل لمحہ کوشاں رہیں میرے پیارے عزیزوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرانی ہے جو لوگ دن رات دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں دانا انسان وہ ہیں جو آخرت کے لیے کما رہے ہیں جو آخرت کے لیے بنا رہے ہیں اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیر کریں سارے حضرات آمین کہہ دیں دوستو یہ آپ کے ملتان میں جہاں بھی میں تقریر کے لیے جاتا ہوں یہ پرچیوں کا شور ہو جاتا ہے کہ فلاں مسئلے کا جواب دو فلاں مسئلے کا جواب دو بھائی دوستو مسائل کے سلسلے میں میں بیان کرنے کے لیے ہر آن لمحہ تیار ہوں لیکن آپ حضرات کچھ مسئلے یاد بھی رکھیں بات سمجھنے کی کوشش بھی کریں وقت بھی کافی گزر جاتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ حضرات پر نیند کا بھی غلبہ ہو جاتا ہے ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھیں کہ علماء محققین کے نزدیک ایمان زبانی کلمے کا نام نہیں ہے ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے دل کا تعلق ہو جائے دل جڑ جائے تو آپ سارے حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جس چیز سے دل کا تعلق ہو جائے بندہ ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے لیکن دل کا پروگرام نہیں چھوڑ سکتا ہم لوگ دنیا کے شہدائی ہو گئے ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں دنیاوی ساز و سامان کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ والے دین کے شہدائی ہوتے ہیں اسلام کے شہدائی ہوتے ہیں قرآن کے شہدائی ہوتے ہیں نبی آخر زمان کے شہدائی ہوتے ہیں وہ ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن اللہ کے دین اسلام اور قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے آخر آپ حضرات نے بھی روزہ رکھنا ہے تو آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو میں پرچیوں کے جواب دینے کے لیے تو تیار ہوں سارے حضرات آپ بیٹھیں گے نہ سہور کے لیے نہیں جانا آپ نے یہ ان تمام مسائل کے سلسلے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ فرقے بھی ہوں گے گروہ بھی ہوں گے جماعتیں بھی ہوں گی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ حضرات کی کیا ڈیوٹی ہے آپ کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر ٹولے ہو جائے گی سارے ٹولے جہنم میں جائیں گے ایک ٹولہ بہت میں جائے گا مانا صحابی جس راستے پر میں جا رہا ہوں میری جماعت جا رہی ہے یہ راستہ بہت کا راستہ یہ راستہ نجات کا راستہ یہ راستہ سرخوئی کا راستہ بعض دوست لکھ رہے ہیں کہ آپ صلاح سلام کے قائل ہیں بالکل میں صلاح سلام کا قائل ہوں حضور کی ذات گرامی پر صلاح سلام پڑھنا میرا دین ہے صلاح سلام پڑھنا میرا ایمان ہے جو پاک پیغمبر کے صلاح سلام کا ممکن میرے نزدیک وہ کافر بے ایمان خارج اسلام ہے اب تو میرے خیال میں جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے لیکن ایک بات کیا سلام اس طرح پڑھیں گے جس طرح حضور کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا بالکل آسان راز ہے نہایت ہی آسان تقریر ہے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ والی نے فرمایا علیکم در سنتی و سنتی الخلفاء راشدین میرے راستے پر چلنا میرے خلفاء راشدین کے راستے پر چلنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابی بکر و عمر میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا خلفائے راشدین کے راستے پر چلنا اب جو آدمی ہم کو کوئی مسئلہ منوائے کوئی مسئلہ تسلیم کروائے پاک پیغمبر کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت میں دکھائے صلاح سلام کے ہم قائل ہیں لیکن یہ صلاح سلام والی آیت حضور کے زمانے نازل ہوئی تھی حضور کے بعد نبوت کا پروگرام بھی پورا دین بھی پورا اسلام بھی پورا قرآن بھی پورا جبریل علیہ السلام حضور کے بعد نہیں آئے کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا حضور کی آمد کے بعد اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اب میری مخلوق کے لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے جب سورج کا طلوع ہو جاتا ہے پھر چراغ کوئی نہیں جلاتا اللہ نے فیصلہ کیا میرے پاس محمد کی نبوت کا سورج طلوع کر چکا ہے اب نئی نبوت کے چراغ جلانے کی میری مخلوق کے لیے ضرورت نہیں ہے دین پورا اسلام پورا قرآن پورا حضور کے زمانے اگر اذان کے ساتھ صلاح سلام پڑھتے تھے آپ دکھا دیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں بلال سے زیادہ عاشق سارے پاکستان میں کوئی نہیں حضرت بلال حضور کا شہدائی تھا حضرت بلال کو انگاروں پر لٹاتے تھے جان پر کڑے بساتے تھے لیکن زبان پر کلمہ تھا احد احد سردار آگے لا گیا کہنے لگا بلال یاد رکھنا تلوار میری ہوگی گردن تیری ہوگی محمد کا دین چھوڑ دے حضرت بلال نے فرمایا میا واقعی میں تیرا غلام ہوں میری جان تیرے قبضے میں ہے میں تیرا چونکہ غلام ہوں لیکن میرا دل بہت پیغمبر سے بک چکا ہے ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا میرا تو یہ ایمان ہے کہ چودہویں صدی پندرہویں صدی کے ساری کائنات کے مومن اکٹھے ہو جائیں حضرت بلال کی شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے بلال نے جس طرح اذان کہی تھی تمام باشندگان پاکستان ساری زمین کے مومن مسلمان اسی طرح اذان کہیں تو جھگڑا ایک لاجے میں ختم ہو سکتا ہے آپ حضرات ناراضگی بھی محسوس نہ کرنا لیکن ملک کے لوگ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ مذہبی فیصلہ ہو ورنہ میرے خیال میں تو یہ جھگڑے ایک منٹ کے اندر ختم ہو سکتے ان کے لیے مدت تلاش کی ضرورت نہیں زیادہ تحقیق و تتبو کی ضرورت نہیں تمام باشندگان جناب رحمت اللہ عالمی کے دروازہ پر آئیں جس طرح حضور کے میں حضور کے سامنے آزان کہی جاتی تھی شیا سنی دیو بندی بریلی اسی طرح آزان کہیں ایک منٹ کے اندر جھگڑا ختم نہ ہو تو میری سزا گاڑی حکومت اللہ پر خون میرا معاف ہے ایک منٹ آپ تو کہتے ہیں چودہ سو برس ہو گئے جھگڑے ختم نہیں ہوتے میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کے دل دماغ میں فطور ہے نبی کی شریعت صاف پاک پیغمبر کے فیصلے واضح اللہ کا دین کامل مکمل ہے اگر لوگ چاہے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں تو ان مسائل کے جھگڑے تو ایک لازے میں ختم ہو سکتے ہیں دیش بندی بریلوی شیعہ سنی مولوی صاحب کو کہے کہ ہماری مسجد میں اذان وہی ہو جو پاک پیغمبر کے سامنے حضرت بلال نے کہی تھی یہی ہے اگر دنیا کی کسی کتاب سے ثابت ہو جائے کہ پاک پیغمبر کے زمانے حضور کے سامنے اذان کے ساتھ صلاح سلام کا جملہ تھا نئی سزا پھانسی حکومت مار اللہ پر ہوں میرا باپ نہ کہیں قرآن میں ہے نہ کہیں حدیث میں ہے حتیٰ کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اذان کے ساتھ صلاح السلام کا ٹکڑا تھا اگر بریلوی صاحبان مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب سے دکھا دے کہ حضور کے زمانے اذان کے ساتھ صلاح السلام کا جملہ تھا تو میری سزا بولیے حوالہ نہیں ملے گا اگر شیعہ صاحبان شیا کتاب سے دکھا دیں کہ نبی کے زمانے اذان میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فضل کا ٹکڑا تھا شیعہ کتاب میں حوالہ مل جائے تو میری سزا پھانسی ہے شیعہ کتاب میں یہ اذان نہیں ہے باقی ان کو حوالے دکھانے کی کیا ضرورت ہے آپ جو ان کے ساتھ ہیں حوالے کی ضرورت تو تب ہو کہ لوگ کہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ماننے کے لیے پہلے تیار ہیں اللہ کے بندوں دین بالکل صاف نبی کی شریعت طیبہ واضح رب العزت کا قرآن مقدس میں اعلان موجود ہے کم دین حکومت منت علیکم نعمتی حجت الوداع کا موقع عرفات کا میدان عصل کا ٹائم اللہ کی طرف سے اعلان آیا میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا دین والی نعمت پوری ہو گئی اللہ کل شہ ہر شہ کا بیان ہو گیا جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل مکمل دین کی تبلیغ فرما گئے شاگردار رسول کے گھر دین پورا تھا صدیق علی فاروق علی کے گھر دین پورا تھا مہاجرین انصار کے گھر دین پورا تھا حسنین شریفین کے گھر دین پورا تھا میں تو چاہتا ہوں ہمارے گھر دین وہی ہو جو شاگردان رسول کے گھر میں تھا مولوی صاحب کو کہو ایک لہٰذے کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے گا سلا سلام اسی طرح پر ہو جس طرح حضور فرما گئے حضرت علی کی شان اسی طرح منو جس طرح تاک پیغمبر صلی اللہ فرما گئے ہم علی کے غلام ہیں علی کی عزت عظمت پر ہمارا یہ ایمان ہے ہم حضرت علی کی ہر من ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنی طرف سے مس ایجاد نہ کرو ایک دوست پرچی لکھ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نبی کے راستے پر چلو تو آپ نبی کے جدی رشتے دار کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بناتے ابو بکر صدیق کو تم پہلا خلیفہ کیوں بناتے ہو اللہ کی قسم ہے لوگوں میں نے تو صدیق کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا جس وقت صدیق پہلے خلیفے بنے میں تو اس وقت زمین پر موجود ہی نہیں تھا میری تو سن چھبیس کی پیدائش ہے آپ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں نہ فتوا لگائیں نہ ناراضگی کا اظہار فرمائیں کہ عبد الستار توشمی نے ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا اپنے مشلے کے لیے منتخب محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ حوالہ ایران کی چھپی ہوئی شرح ناز البلا کا دورہ نفیہ کے سوا دو سو پچیس پر آیا جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے بل میں پہ پھر حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی ہمارا پاپا کی نہیں اسلحاس نبی پاک نے فرمایا تو بکر میرے مسلح پر تو آ لوگوں کو نماز تو پڑھا آل امام کو ہو کیا اس کی امامت میں کلام خود امام ہے تو جہاں جس کو بنایا جائے امام جناب محمد مصطفیٰ نے صدیق کو امام بنایا مسلح کے لیے منتخب فرمایا میرے پیر علی المرتضا کے متعلق آیا ایران والی کتاب نے یہ مسئلہ بتایا بھی بکر علی گھر سے روانے ہوئے نماز کی تیاری کی مسجد میں آ کر حاضر ہوئے ابو بکر صدی کے پیچھے آ کر نماز ادا کی شیعہ لکھ رہے ہیں کسی شیعہ کو کہو اپنی کتاب سے دکھائے کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی ہو جدا جماعت کرائی ہو علی اللہ خلیفہ بلا فصل کی آزان کہلوائی ہو تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا شیعہ کتاب میں اگر یہ حوالہ مل جائے حوالہ کہیں نہیں ہے حضرت علی نماز صدیق کے پیچھے پڑتے تھے حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی احتجاج تی کے صفحہ چھپن پر آیا حضرت اسامہ دریافت کرتے ہیں پیارا علی حل پایا ہوں آیا آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی فکال نام یا اسامہ میرے پیر علی نے فرمایا ہاں اسامہ میں بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں نبی بھی تسلیم کرتے ہیں علی بھی تسلیم کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں تصویر کمی کے صفحہ ایک سو ستاون پر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بھومی سید آالسا کو فرمایا صاحب میں تجھے بات بتاؤں امنا پا بکر جل من بازی ثم باز ابو کے میرے پاس خلافت کے والی ابو بکر ہوں گے ابو بکر کے بعد تیرا بازان حضرت عمر خلافت کے والی ہوں گے بیوی پاک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ من امبا کا کس نے خبر دی ہے کس نے فیصلہ کیا ہے نبی نے فرمایا ہر سا نب علیم الخبیر مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر آج ہمارے مسلمان سوچ رہے ہیں اور مجھے پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ حضور کے جدی رشتے دار کو خلیفہ ہونا چاہیے لہذا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے میرے پیارے عزیزوں اب تو کیس شاید المیاد ہو چکا پٹیشن کی میاد گزر گئی شفے کی میادیں گزر گئی ساری دنیا صدی کی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا صدی کی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا آج اس پرچی کے لکھنے کا کوئی فائدہ ہے سوچو جب کیس زائد المیاد ہے باقی یہ بات بھی یاد رکھ لو اگر پاک پیغمبر کا خلیفہ جب بھی رشتے دار بنتا تو حضرت کی باری کیا مت تک نہ آتی پھر تو حضور کا چچا حضرت عباس والا خلیفہ بن جاتا چچا کی موجودگی میں چچا ساتھ بھائی کیسے وارث بن سکتا ہے نبی کے چچا علی کے چچا حضرت عباس مومن کامل جب موجود ہیں اگر حضور کا خلیفہ جب بھی رشتے دار میں بننا ہے پھر حضرت عباس بنے حضرت عباس کے بعد ان کا بیٹا بنے گا ان کے بعد حضرت عباس کا پوتا بنے گا ان کے بعد حضرت عباس کا پٹوتا بنے گا علی کی باری کب آئے گی یہ تو شکر ہے خدا کا کہ صدیق اکبر پہلے خلیفے بنے مولا علی کی باری بھی آ گئی ہم حضرت علی کی خلافت کے قائل ہیں عزت کے قائل ہیں عظمت کے قائل ہیں ان کی شان کے قائل ہیں جو آدمی حضرت علی کی عزت عظمت کو نہیں مانتا خاندان نبوت سے عقیدت نہیں رکھتا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ایک بات آپ فرمائیں کہ یہ روٹی کھانا کمال ہے یا کھلانا کمال ہے کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں زور سے کہیں آپ جو آدمی نہیں بولتے ان کے نزدیک کھانے میں کمال ہے زور سے بولو خیر جو بول سکتے ہیں تو بولیں جو معذور بیمار ہیں یا جو نیند کر رہے ہیں یا بڑے آدمی ہیں کروڑوں خزانے کے مالک آ کر وہ مولوی غریب سے کیسے بات چیت کریں بہرحال تم میں سے جو بہت زیادہ بڑا آدمی نہ ہو وہ بولے کہ روٹی کھانے میں کمال ہے یا کھلانے میں زور سے کہو ماشاء کپڑا دینے میں کمال ہے یا لینے میں مکان دینے میں کمال ہے یا لینے میں یتیم بھتیجے کو اپنی بیٹی کی شادی کر دینے میں کمال ہے یا اس کی جائیداد ہزم کر لینے میں کمال ہے زور سے کہو سارے آدمی بولو ورنہ میں دعا خیر کہہ دوں گا کوئی میں ملازم نہیں ہوں آپ لوگ زور سے کہو اس طرح پتہ نہیں چلتا ہاتھ اونچا کریں ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں دینے میں کمال ہے ہاتھ اونچا جس آدمی کا ہاتھ ٹیڑھا ہوگا وہ ٹیڑھا آدمی ہوگا ہاتھ سیدھا ماشاء اللہ بندے تو بڑے عجیب غریب ہیں دوستو میرا خیال یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات نے جو مسئلہ بتایا تو بات بالکل ختم ہو گئی تمام حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ روٹی دینے میں مکان دینے میں کپڑا دینے میں رشتہ دینے میں کمال ہے لینے میں کمال نہیں میرے پیارے عزیزوں میرے پیارے بزرگوں حضرت علی میرے رہنما حضرت علی میرے مقتدا حضرت علی میرے پیشوا حضرت علی نے نبی سے روٹی لی نبی سے کپڑا لیا نبی سے مکان لیا نبی سے سیدت النساء ہاتھ مت ظاہرہ کا رشتہ لیا صدیق وہ ہے جنہوں نے یہ سب کچھ نبی کو دیا علی نبی سے لیتے رہے صدیق نبی کو دیتے رہے علی پر نبی کا احسان ہے کہ سید النساء فاطمہ الزہرا بطول کا رشتہ دیا اور نبی پر صدیق کا احسان ہے کہ سات برس کی بیٹی سیدہ عائشہ کا حضور سے نکاح کر دیا نو برس کی ہوئی حضور سے شادی کر دی نہ صدیق نے اپنی طرف سے ادا کیا جناب رحمت اللہ علمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو صدیق نے چالیس ہزار درہم بارگاہ ہے نبوت میں پیش کیا اور سواری کے لیے دو اونٹیاں دیں جہاں اونٹیاں نہیں تھیں کھڑے پر اٹھا کر غار میں پہنچایا اللہ کی قسم ہے صرف پہنچایا نہیں اس دن کے لیے پہنچانے کے لیے کیا آج تک صدیق واپس نہیں آیا سارے کہہ دو آج تک صدیق واپس زور سے کہو لوگ اپنے محبوب مرشد کو پہنچاتے ہیں لاہور تک پہنچاتے ہیں کراچی تک پہنچاتے ہیں پنڈی تک پہنچاتے ہیں صدیق کی وفا دیکھو اپنے محبوب مرشد کو پہنچانے کے لیے کیا آج تک واپس نہیں آیا حضور نے ممبر پر فرمایا لوگوں کا فائدہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں مہارے کے احسان کا پتلا دے چکا ہوں ماں خلاف بابا کی نبو بکر کا مجھ پر احسان ہے جو کہ اللہ کا یوم القیامہ اس کے احسان کا پتلا میدان قیامت کیا ان کو خدا عطا کریں گے یہ صدیق موسم کائنات کا موسم ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء موسن کائنات ہیں سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سے کہو حضور موسم کائنات ہیں حضور صدیق کے موسم ہیں لیکن موسم کائنات فرما رہے ہیں مال دن جد اللہ وقت کا پیدا مجھ پر کسی کا احسان نہیں مہر کے سام کا بدلا دے چکا ہوں ماں خلا بابا کے نبو بکر کا مجھ پر احسان ہے جو کرائے جو عمل کی راما اس کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کیا ان کو خدا عطا کریں گے یہ شدید موسم کائنات کا موسم ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جناب امام الانبیاء موسم کائنات ہیں سارے کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم زور سے کہو حضور موسم کائنات ہیں حضور صدیق کے موسر ہیں لیکن موسم کائنات فرما رہے ہیں کہ مجھ پر صدیق کا احسان ہے ان کے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر خدا عطا کریں گے آمن اللہ سے پر مولا ہے کل ہی میں والے سینا ہے کس ملت تراج ابرو سامنے اسلام خارو بدر کبرو میرے پیارے عزیزو کو سدھی کتنا خوش بخت ہے جس کا خمیر بھی پاک پیغمبر کے خمیر سے مل گیا شان بو بکرو مرد دیکھو کے بعد مرگ بھی مل کے آسودہ ہے وہ آج پیغمبر کے پاس دنیا حضور کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہی ہے روزے کی زیارت ہوگی لیکن سدھی کتنا خوش بخت ہے کہ روزے والے کے ساتھ سویا ہوا ہے صدیق نبی کا گھر کا ساتھی بر کا ساتھی بار کا ساتھی شار کا ساتھی ہار کا ساتھی مزار کا ساتھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شدید کے فضائل اور منا کے ماننے کی عطا فرمائی میں اہل سنت ہوں میری جماعت کا نام تنظیم اہل سنت ہے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس صدیق نے نبی کو رشتہ دیا وہ صدیق بھی سچا جس علی نے نبی سے رشتہ لیا وہ علی بھی سچا زور سے کہو صدیق بھی سچائی علی تھی نبی کے مہاجر انسار نبی کی ساری جماعت نبی کے سارے شاگرد نبی کی ساری پارٹی سارے تربیت جات رسول کیونکہ اللہ نے فرمایا وکل واد اللہ الحسنا میرا نبی کی ساری جماعت سے وعدہ ہے کہ وہ بہشتی ہے یہ قرآن مقدس میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اکرم صحابی بھائی لاہاروں کو میرے صحابہ کی تعلیم کرنا بہترین لوگ ہیں اللہ اللہ کی صحابی لوگوں خدا سے ڈرنا خدا سے ڈرنا میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا یہ حضور کے شاد گرامی ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے زور سے کہہ دو بھائی اس وقت تک آپ کی ایک پرچی سلاح سلام والی کا جواب میں دے چکا ہوں اور دوسری پرچی خلافت والی باقی پرچیاں آپ حضرات کی موجود ہیں ایک پرچی والا دوست لکھ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب میں نہیں ہے اگر ہم دکھا دیں تو آپ ہمارا مذہب کریں گے بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں خدا بے تو جانے آپ کب دکھائیں گے میں تو سٹیج پر مولوی احمد رضا خان کا لکھا ہوا آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ مولوی احمد رضا خان سے بریلوی نے احکام شریعت کے سفا پینسٹھ پر لکھا ہے کہ یہ سلا سلام اذان کے ساتھ سات سو اکاسی ہجری میں شروع ہوا اس سے پہلے سلا سلام اذان کے ساتھ نہیں تھا اور شیعہ کی علی ولی اللہ علی ازام شیعہ کتابوں میں ثابت نہیں نبی تو نبی علی تو علی بارہ اماموں میں سے کسی امام کے فرمان سے دنیا کا کوئی شیعہ مجھ سے ثابت نہیں کر سکتا فکا جعفری سے علی ولی اللہ بلا کا والی ازام ثابت نہیں کی جا سکتی نہ آج تک کسی نے ثابت کی نہ مت تک کوئی ثابت کرے گا آپ حضرات متوجہ ہوں شیعہ مذہب کی کتاب ملا یاز الفقی سسا انسٹھ ستر تیسری پرشی میں لکھا ہے خدا مسلح جماعت پر لانت کرے جن نے اذان میں علی ولی اللہ کا ٹکڑا بڑھا دیا ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے شیعہ اس اذان کے خلاف ہے دوستو آپ سوچیں میں آپ کی جماعت کے ساتھ کیوں منسلک ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہر مسئلے پر پاک پیغمبر کی تصدیق اور مہر موجود ہے ہمارے مقابلے میں ہر لوگ ہیں وہ مسئلے اپنی طرف سے بنا رہے ہیں ہم وہی مسلک بتا رہے ہیں وہی پیغام پہنچا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیا دین خدا نے مصطفیٰ کو دیا پیارے مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا صحابہ نے تابعین کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا وَالصَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ سبقت کرنے والے نبی کے مہاجر نبی کے انصار مہاجرین انصار کے پیروکار میں خدا ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں اللہ نے فرمایا میں نبی کے مہاجرین سے راضی میں نبی کے انصار سے راضی مہاجرین انصار کے پیروکار سے راضی اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پر چلنے کی تصویر عطا پتا فرمائے اس راستے پر خاتمہ کرے پھر آٹھ حضرات زیادہ تھک تو نہیں گئے غور سے کہو یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سنی جو کہتے ہیں یہ کاتب الواحی ہے یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ اتفاقن سٹیج پر یہ کتاب موجود ہے علامہ پرہاری رحمت اللہ علیہ کی نبراس اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ پانچ پیغمبر کے کاتب الواہ ہیں علی جن قدر صحابی ہیں اور بڑے سماج کے مالک ہیں مسلمانوں کتنے خوش بخت لوگ تھے کہ پاک پیغمبر جن کو کلمہ پڑھایا نیشی منشی کاتب الواحد بنایا نبی نے جس حضرت مالا کے لیے دعا فرمائی اللہ ہادی آئے اللہ میرے مالا کو ہادی مادی بنا حضرت معالیہ کی ایک بہن سیدہ عبیدہ نبی کی زوجہ متحرہ حضرت معالیہ کی دوسری بہن بی میں نونا حضرت اکبر کی نانی ہے حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی یہ حضرت حسین کی سودہ متحرہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کی بہن سے شادی کی حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھانجی بی بی لیلا جو بیٹی ہے بی بی مینونا کی بی بی محنا بہن ہے حضرت معاویہ کی تو آپ حضرات کے رشتے ناطے کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جس خاندان میں رشتہ ناطا کیا ہے وہ ایماندار نہیں ہے آپ لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے لیکن نبی اور حسین کے رشتے پر آپ حضرات کو اعتراض ہے اس خاندان پر اعتراض ہے اگر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں نور علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا اس کا مانا یہ تو نہیں کہ حضرت نو علیہ السلام اس خاندان پر اعتراض ہے اگر نبی کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو حضرت حسین کے انتخاب پر کیوں اعتراض کر رہے ہو میرا تو یہ عقیدہ ہے اگر یہ خاندان سچا نہ ہوتا تو جناب امام الانبیاء حضرت حسین شہید کربلا یہاں رشتہ نہ کرتے باقی اگر خاندان میں سے کوئی فرد اچھا نہیں ہے تو آپ اس کو نہ مانیں نور علیہ السلام کا بیٹا اچھا نہیں تھا اس کا مانا یہ تو نہیں کہ حضرت نور علیہ السلام کو بھی ہم نہ مانیں اگر علماء اہل سنت کے نزدیک جدید اچھا نہیں ہے تو آپ جدید کو اپنا رہنما مبتدا پیشوا نہ مانیں شاہ کردان رسول کا احترام کریں میرے مشائق میرے بزرگان کی جی، یزید کی تائید میں نہیں ہیں ہم یزید کو اپنا رہنما اور مقتدا پیشوا تسلیم نہیں کرتے ہمارے مقتدا پہ ہم کو بہیشی کہتے ہیں بدیش کے نوجوانوں کا سردار کہتے ہیں مشاعر کے دیو بند کا عقیدہ یہی ہے باقی میں خود نہ عالم ہوں نہ میرے اندر ریاضت ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو ستارتوں کی ہم تیرے ساتھ مسئلہ لڑاتے ہیں تو کسی عالم سے آپ کو مسئلہ لڑانا چاہیے آپ تو عالم ہیں میں عالم تو نہیں ہوں لیکن علماء سے میرا جوڑ ضرور ہے علماء کا خادم ضرور ہوں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید احمد مسح مدنی رحمت اللہ علیہ میرے پیر تھے استاد تھے کے بنگ میں بخاری شریف اور تنگی شریف شیخ الاسلام حضرت مولانا احمد مسح مدنی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھائی تھی اور فارغ ہونے کے بعد من ان کے دست حق طرف پر بھی ہوا تھا تو ان مشاعت سے میرا تعلق ہے باقی آپ تو ماشاءاللہ اللہ خود بڑے علم کے مالک ہیں بڑے مطالعے کے مالک ہیں لاکھ تقوی کے مالک ہیں میں اپنے اندر نہ زہد محسوس کرتا ہوں نہ تقوا محسوس کرتا ہوں میں علمی قابلیت کا مالک ہوں باقی مسئلہ جو پیش کر رہا ہوں اللہ کی رحمت سے مسئلہ یہ سچا ہوگا یزید سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہم یزید کو اپنا رہنما نہیں مانتے ہمارے رہنما مقتدا پیشوا حضرت حسین ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان حسن والے حسین ارے منت حسن حسین میرے پھول ہیں جو خدا نے مجھے دنیا میں عطا کیے نبی پاک نے فرمایا ان الحسن حسن حسین اور سیدا شباد عالا حسن حسین کی نوجوانوں کے سردار ہیں کا فیصلہ ہے میرے مشاخ بزرگان دین حضور کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے زور سے آمین کہہ دو ماشاء اللہ یہ صلاح سلام والی وہی پرچی ہے کہ حضرت بلال کی اذان میں صلاح سلام کا جملہ اذان کے ساتھ تھا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ بلال کی اذان میں یہ جملہ کہتے ہوئے اذان سے پہلے یا بعد کسی کتاب میں کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا نہ دیوبندیوں بندی کی کتاب میں ہے نہ بڑے کی کتاب میں بریلوی کو بڑے احمد رضا خان سے بڑے نے انہوں نے نہیں لکھا باقی یہ کسی دوست نے لکھا ہے کہ تم اگر مہنگی ہو آہل بیت کو مانتے ہو تو تم حضرت حسین کا ماتم کیوں نہیں کرتے دیکھو حضرت حسین جو شہید ہوئے ہیں تو آپ حضرات یہ سن رہے ہیں یہ پرچی کا سوال کہ نہیں سن رہے نیند کا غلبہ تو نہیں ہے دوسروں بات یہ ہے کہ حضور سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے کئی سو نبی شہید ہو گئے کیا حضور نے ان شہداء کا ماتم کیا تھا قرآن میں آتا ہے النبی جین بغیر الحق کہیں آیا یقتلون المبیا انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا کئی سو نبی دین کی خاطر شہید ہو گئے محمد مصطفیٰ نے ان کا سالانہ ماتم کیا تھا سے کے سامنے کئی سو مہاجر انصار شہید ہوئے پانچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء صد اللہ حضرت عملہ شہید ہوئے حضرت نبی نے حضرت علی نے سالانہ ماتم نہیں کیا حضرت عملہ کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا حضرت جعفر تیار میدان جنگ میں شہید ہوئے حضرت جعفر تیار کے دونوں بازو کٹ گئے حضرت نبی نے حضرت علی نے حضرت جعفر تیار شہید کا سالانہ ماتم نہیں کرایا تازیہ ثبوت نہیں بنایا حضرت علی شہید ہوئے حضرت حسن حسین نے حضرت علی کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا سالانہ ماتم نہیں کرایا حضرت امام ضرور الدین نے اپنے ابا جان حضرت حسین کا تازیہ ثبوت نہیں بنایا سالانہ ماتم نہیں کرایا حضرت موسا کاظم نے تازیہ نہیں بنایا علی رضا نہیں بنایا محمد تقی نے نہیں بنایا علی نقی نے نہیں بنایا ہر سنت کو نہیں بنایا دنیا کی کسی کتاب میں حوالہ نہیں آیا قرآن مقدس میں رب العزت نے فرمایا شہدا کو مردہ مت کہو ہونا ہوئی اللہ یا جاؤں ولا چلاتے جو خدا کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو شہید زندہ ہیں تم کو شعور نہیں دوسرے مقام پر آ جا ولا تاسب سب اللہ کو تلوفی اللہ جو خدا کے راستے میں شہید ہو گئے قتل ہو گئے ان کے متعلق خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں شہید زندہ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں تو پٹکے کی ماتم کی نوہے کی سینا کوبی کی مین کی اجازت کہاں سے آ گئی ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سینا کوبی کی اجازت ہے نوہے کی زنجیر سمی کی اللہ کے بندو نبی کے دروازے پر آؤ علی کے دروازے پر آؤ دیکھو یاد دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا منسب ایمان والو صبر کرو نمازیں پڑھو صبر سے امداد حاصل کرو نماز سے امداد حاصل کرو ان اللہ صابرین میں خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اللہ صابرین کے ساتھ ہیں یہ بھی کہیں کہا ہے کہ جو ماتم کر رہے ہیں سینا کو بھی کر رہے ہیں آؤ فغاں کر رہے ہیں کہیں میں اس سے راضی ہوں کہیں قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وہ مصیبت میرا پاک پیغمبر جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجیے این لہ راج ان کہتے ہیں و راما ان پر میری رامتے ہیں وہ اللہ یہ ہدایت جاتا ہے جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں قرآن ہے قرآن کا لفظی ترجمہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہدایت جاتا ہے جو مصیبت پر صدر کرتے ہیں میرے پیارے عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال پر ملال ہو گیا میرا تو ایمان ہے کہ اتنا بڑا صدمہ امت پر نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رلت ہوئی آپ کا وشال ہوا آپ کا انتقال پر ملال ہوا اس سے بڑا صدمے والا دن امت پر نہیں آئے گا تو یہ محض البلاغت ہے ایران کی چھپی ہوئی کتاب حضرت علی نبی کے سرانے کے قریب کھڑے ہیں نبی پاک کو خطاب کر کے کہتے ہیں پاک پیغمبر لولا جلے و مرتبہ صبرے اگر آپ ہم کو آہ فغا سے نہ روکتے جلا فلا سے نہ روکتے نوہے سے نہ روکتے لان فضنا علیہ کا معشور ہم آنکھوں اور سر کا پانی آپ کی وفات پر ختم کر دیتے لیکن آپ ہم کو صدر کا فرما گئے اس لیے ہم صدر کیے ہوئے نبی نے فرمایا صدر کرو کل میں آیا حضرت علی فرماتے ہیں من بجتا ہوں گا مصیبت ہی فقد حابت عملو یا آدمی مصیبت کے ٹائم اپنی جان پر تھپڑ مارے گا اس کی نیکیاں رائے ہو جائیں گی تو خدا نے فرمایا صبر کرو محمد مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو علی مرتضا نے فرمایا صبر کرو اللہ تعالیٰ ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگان کا سچا غلام بنائے اپنے ان ائمہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے